تو یہ فرمایا گیا کہ میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے پیدا کیا انسان کو کہ وہ معرفت حاضر کرے یعنی وہ سوچ کر ریئلائزیشن تک پہنچے اپنے مائنڈ کو استعمال کر کے وہ ڈسکور کرے سچائی کو ٹروتھ کو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے جو میں نے سمجھا ہے کہ لائف پوری کی پوری سفر معرفت ہے یعنی جرنی آف ریئلائزیشن پورے پوری زندگی سفر ہے سچائی کو جاننا آپ جانتے ہیں کہ سب سے لذیذ چیز کیا ہے دنیا میں وہ ریئلائزیشن وہ ڈسکوری سچائی کی ڈسکوری آپ جانتے ہیں کہ کو ایک پارشل سیشن میں ایک چیز ڈسکور ہوگی ایک سچائی تو یورکا یورکا کا کر وہ ہی بھاگا وہ پوری پوری سچائی اس کو جان لے جو آدمی تو سب سے بڑی چیز جو انسان جس کو جاننا چاہتا ہے اس کا نیچر اس کا مائنڈ اس کی سول وہ کیا ہے سچائی ٹروتھ تو لیکن یہ یونیورس آف فیکٹ انلمیٹڈ ہے انلمیٹیڈ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا یہ جرنی کبھی ختم نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سمجھا ہے قرآن سے کہ خدا کے نزدیک پوری پوری لائف سچائی کا سفر ہے اس دنیا میں ہم سچائی کا سفر کر رہے ہیں یعنی ہم اس دنیا میں ٹریولرس ہیں سچائی کے مسافر ہیں اور یہ جو ملا ہوا ہے ہمیں ہمیں پانی ملا ہوا ہے ہمیں کھانا ملا ہوا ہے ہمیں لائف سپورٹ سسٹم ملا ہوا یہ سب جینے کا سامان ہے پرپز جو ہے سچائی کو ریئلائز کرنا سچائی کو ڈسکور کرنا اور یہ سب جینے کا سامان ہے